سیدی مسندی مرشدی محبوبی مجدد زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں تلخی شام غم ہجران سے گھبراتا ہے دل تل پیشہ سے گھبراتا دل تل پیشان میں بھجرام سے گھبرا کو دل سے آگے سن تجھ سے ڈر جاتا ہے دل اپنی ہر ایک آگ سے تو خود جانا جاتا اپنی ہر ایک آہ سے گو خود جلا جاتا ہے دل پھر نہ جانے آہ میں ہم کیوں کیے جاتا آئے تھے ہم کیوں کیے جاتا ہے دل اپنی ہر ایک سے جو خود جلا جا بتاؤں پہ ہم کیوں کیے جاتا ہے دل میں بتاؤں جب کچھ اختیار اپنا نہیں پاتا ہے دل غم پہ جب کچھ جب کچھ اختیار اپنا نہیں پاتا ہے دل غم پہ جب شام مندر گرام سے گولہ داد میں جب تجلیوں کی ہوتی ہے دل بر باغ میں آر دوے ماں سے واسے خود ہی شرماتا ہے دل آر دو سے شرماتا ہے دل جب تلنی کی ہوتی ہے برباد میں جب تجل کی ہوتی ہے بے برباد میں آئے ماں سے سے بدھ شرماتا ہے دل آر تو سے ماں سے بدھ شرما کا ہے دل کو جب سے روزہ بر کرتے ہیں بو آر کو جب سے روزہ نوبل کرتے ہیں بو بل بھائی کشمے جل رہی ہے ہر طرف مگر لاکھ شمعیں جل رہی ہے ہر طرف مگر وہ اندھیرا ہے کے معنی اندھیرا اللہ تعالیٰ دل میں نہ ہو تو دل اندھیرا ہے بچے باہر روشنی ہے لیکن دل میں اندھیرا ہے لاکھ شم جل رہی ہے مگر شم آئے جل ہے مگر جب تجلّی ہوتی ہے جلدی میں جب تجلی ہوگی ہوتی ہے جلدی پر بات میں آپ دو خود ہی شرماتا ہے دل آر دورے سے بدھ ای شرما ہے دل آر دل کو جب دے کر آر دل کو جب روز کر کرتے ہیں وہ مل بر دل میں ہوں گی کو میں ماں معارف ربانی میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا سفر نامہ ری یونین حیات طیبہ کو لام تاکی بانون فقیلہ سے کیوں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلاں نو طیبہ ہم اس کو بالوس زندگی دیں گے اور عنوان تو دیکھیے لام تاکیب بانون ثقیلہ سے وعدہ فرمایا کہ ضرور ضرور ہم ایسے بندوں کو بالد حیات دیں گے تو یہ لام تاکیب کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مالک ہیں اتنے بڑے صادق القول ہیں کہ ان کا بغیر لام تاکیب کے فرما دینا ہی کافی تھا پھر یہ تاکیب کا لام اور نو نے کس لیے نازل فرمایا اس لیے نازل فرمایا کہ تم کو تم ہمارے اس وعدے کو خفیفہ مت سمجھو یعنی ہلکا نہیں سمجھو ہمارے وعدے کو یعنی جو لوگ جو قرآن پاک کی آئے تھے من عامل من ذکر او انسا کی یا نو حیات طیبا کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو لیکن وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو ضرور بے ضرور بالج حیات یعنی مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس لیے نازل فرمایا یہ فلا لام جو ہے لنحیم نبو یہ لام تاکید کا ہے عربی کی گرامر کے اعتبار سے جس چیز میں تاکید کرنی ہوتی ہے پھر اہتمام کوئی مضمون بیان کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ لام لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد منہ سفیلا یہ اس کو مزید جو ہے وہ اس وعدے کو بہت بھاری کر رہا ہے میں ثقیلا اس وعدے کو خفیفہ مت سمجھو بانو میں ثقیلا اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ میرا وعدہ معمولی بات نہیں ہے بہت بھاری بات ہے میرا وعدہ بہت وزنی وعدہ ہے میں ثقیلا کا یہ سفل یعنی بھاری پن یہ تو لغت کی بات ہے لیکن اصل میں ہمارا وعدہ بہت بھاری ہے تاکہ تم اس کو خفیفہ نہ سمجھو یعنی جو نیک عمل کرے گا اس کو ضرور ضرور مزیدار زندگی دنیا میں آتا ہوگی جنت تو ہے ہی اس کے لیے لیکن دنیا میں بھی وہ مزیدار زندگی گزارے گا اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ضرور پورا ہوتا ہے لیکن اصل میں ہمارا وعدہ بہت بھاری ہے تاکہ تم اس کو خفیفہ نہ سمجھو ہلکا نہ سمجھو بلکہ یقین رکھو کہ اپنی فرما برداری پر وہ ضرور بے ضرور بالغ زندگی دیں گے اور اس کا دوسرا پہلو بھی سوچئے کہ جب فرما برداری پر ایسا انعام ہے تو نافرمانی پر اس کا عکس ہوگا یا نہیں جب فرما برداری پر بالغ زندگی کا وعدہ ہے تو نافرمانی پر سلب لطف ہوگا یا نہیں یعنی لطف اس سے چھین لیا جائے گا آپ لوگ تو ماشاءاللہ علماء ہیں بتائیے قضیہ یہ عکس ہو جاتا ہے تو نافرمانی پر اس کا عکس ہوگا یا نہیں لہذا جو نافرمانی کرے گا گناہ سے حرام لذت کو اپنے دل میں درامد کرے گا تو بازت حیات کا وعدہ اس کے لیے ختم ہو جائے گا اور اس کا عکس ہو جائے گا فہم نہ لہو اماڑی شتم زن کا ہم اس کو اس کی زندگی کو ترک کر دیں گے یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے منحا رضاً بکری فہم نہ لہو اماڑی شتن کا جس نے ہماری نافرمانی کی ہم کو بلا دیا ہماری آیتوں کو بلا دیا اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے گا خالق حیات جس کی زندگی کو تز کرنے کا فیصلہ کر لے تو کون ظالم ہے جو پوری کائنات میں کہیں مزہ پا جائے ہر طرف اس کو عذاب ہی عذاب نظر آئے گا ہمارے میر صاحب نے ایک بہت عمدہ شعر کہا ہے کہ گناہ کے بعد دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور پھر احقر سے فرمایا یعنی ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ وہ شعر سناؤ جو احقر نے سنا دیے شب صحرا محیط سناٹا کا پورا کلام ہے یہ اس کے دو شعر اس میں سے ہیں شب صحرا محیط سناٹا موت ہو جیسے زندگی کے محیط یا سبور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے بسی فرمایا فرمایا کہ یہ انہوں انہوں نے نے ساؤتھ افریقہ کے جنگل پر کہا ہے وہیں جنگل میں یہ شعر ہوئے تھے وہاں ڈراؤنا سناٹا تھا اور ہر طرف خوف معلوم ہوتا تھا ہاں۔ دو علم عظیم والا فرمارے کی دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا یعنی ہم کو خوش کرے گا اور اپنی حرام خوشیوں پر خاک ڈالے گا ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کا وعدہ بصورت جملہ شہریا فرمایا فلاں کی یم نمو حیاتم طیبہ تو یہاں جملہ کیلیا کیوں نازل فرمایا اور نافرمانی پر عذاب کے لیے جو وعدہ فرمایا وہاں جملہ اسمیا نازل فرمایا فہم نہ لہو معیشت اس میں کیا راز ہے میرے دل میں ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی جو زندگی میں پہلی بار یہاں مولانا داؤد اور ان کے گھر کے اور ان کے والد کے گھر بیان کر رہا ہوں کہ انعام کا وعدہ تو جملہ کیلیہ سے فرمایا مظاہرے سے اور عذاب کی وعید سے اسمیا معیشتم زنگا کی بڑی جملہ اسمیا سے بیان فرمانے کا راز راز اس میں یہ ہے کہ نافرمان ہر وقت دائمی طور پر معذب رہے گا اور جملہ اسمیا دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے چونکہ گناہ کی سزا میں اس کی دنیاوی زندگی کو دائمن آزاد میں مبتلا رکھنا ہے لہذا نافرمانی کی وجہ سے یہ دوامن پریشان رہے گا اس لیے جملہ اسمیا سے فرمایا پہن نہ لہو مانی ون کا زندہ تو رہے گا مرے گا نہیں لیکن حیات تلخ رہے گی نہ جیے گا نہ مرے گا ہر وقت پریشان رہے گا ایسی زندگی کا ایسی زندگی کیا زندگی ہے جیسے کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کے درمیان میں جی رہا ہوں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے ان لوگوں کی حیات کا نقشہ کھینچا ہے جو حسینوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے عشق میں مبتلا رہتے ہیں فرماتے ہیں عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت دو میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب کا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کے اعمال میں تم جنت تلاش کر رہے ہو فن نہ لگو معیشت زن کا اس کی زندگی دائمی طور پر تلف ہو جائے گی حیاتن طیبہ کو جملہ کیڑیہ سے بیان کرنے کی حکمت اور فلنوں کی یمن و حیات و طیبہ کے انعام کو فیل مظاہرے سے کیوں بیان فرمایا فیل مظاہرے میں استمرار کے ساتھ تجدد بھی ہوتا ہے یعنی ایسے شخص کو ہر وقت نئی نئی لذت عطا ہوگی روزے کا مزہ الگ نماز کا مزہ الگ سجدے کا مزہ الگ روکو کا مزہ الگ قیام کا مزہ الگ کوہو کی نکھڑے نماز میں قیام کا مزہ الگ کوہو کا مزہ الگ سبحان ربی العظیم کا مزہ الگ سبحان ربی العلیٰ کا مزہ الگ فلنم کی ہو حیاتم طیبہ میں تجدل استمراری ہے لہذا ہر وقت نئی نئی لذت ملے گی جس کا محبوب ہر وقت نئی شان رکھتا ہو کل یوم ہوا فی شان اس کے عاشقوں کی بھی ہر وقت نئی شان رہتی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یوم کے معنی دن کے نہیں وقت کے ہیں فی کل وقت من الاوقات وفی کل لحظت من اللحظات وفی کل لمحت من اللمحات ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے اور اس کا عکس ان کے عاشقوں پر بھی پڑتا ہے جس سے ان کا کام ہر لہجہ حیات ہر لمحہ حیات ایک نئی شان کا ہوتا ہے ان کی بھی ہر وقت ایک نئی شان ہوتی ہے کھانے کے وقت ایک نئی شان ہے کھا رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کھانے کے بعد ایک دوسری شان ہے کھانے کے بعد دعا پڑھ کر لطف حاصل کر رہے ہیں پھر دسترخوان اٹھانے کی بڑھانے کی دعا پڑھ کر ہم کا مزہ لے رہے ہیں اور بندگی اور فخر و احتیاط کی ایک نئی شان میں ہے پھر دین کی بات بھی سنا کر جس کی جس کی کھائی اس کی گائی کا لطف لے رہے ہیں یعنی جس کا کھایا ہے اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ہے اللہ آپ کی کیا شان ہے کہ کتنا عمدہ کھانا کھلایا غرض اللہ کے عاشقوں کی بھی ہر وقت ایک نئی شان ہے دیکھو بیٹا گلاس میں کچرا نہ ہونے کے لیے صاف نہیں تو بالو زندگی کے انعام کو فعل مظاہرے سے بیان کرنے میں یہ راز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ہر وقت ایک نیا مزہ عطا فرماتے ہیں ہر وقت ایک نیا لطف عطا ہوتا ہے نماز کا روزے کا حج کا عمرے کا بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا اور ایک بڑا لطف اور ہے جس کا نام حلاوت ایمانی ہے جو نظر بچانے سے ملتا ہے یہ جو نظر بچانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے یہ نفس دشمن کو ہوتی ہے روح کو نہیں ہوتی روح کو تو حلاوت ایمانی ملتی ہے سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ اس حسین کے نو فلک سے بچ گئے ورنہ دل مفت میں پریشان رہتا کہ نہ جانے کیسی ہوگی حالانکہ جیسی بھی ہو ہم سے کیا مطلب وہ اپنے شوہر کو مبارک ہو جب ہماری نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو دیکھیں ہم دوسروں کی چیزیں کیوں دیکھیں جو ہمارے لیے حرام ہے ہم کیوں اس کا خیال لائیں اگر لڑکی ہے تو اس کا شوہر اس سے مزے لے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہے لڑکا ہے تو اس کی بیوی اس سے لطف اندوز ہو لیکن دوسرا آدمی دوسرے کی چیز کو کیوں دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا مذہب مول لے اور مفت میں اپنے دل کو پریشان کر ربنا تقبل منا انك انت السميع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل ہے کل ہے پرسوں ہے بدھ نا بدھ کے دن ان شاء اللہ تعالی میرے مرشد محبوب و محدوم نا مقدوم علما محبی و محبوبی قطب زبان حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب عدام اللہ علیہ کا بیان ڈھاکہ سے براہ راست نشر ہوگا اردو زبان میں حضرت والا بیان فرمائیں گے اور ہم لوگ خود کو وہی مسجد اختر میں مرد مرد وہاں سنیں گے اور خواتین کے لیے کیا کہلاتا ہے بیت اقبال کہلانے لگے بیت اقبال جہاں جہاں پہلے وہاں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجل بھی سنی جاتی تھی خواتین وہاں جمع ہوتی تھی وہیں پر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کو بھی سنا وہاں پر بھی سنایا جائے خواتین کے لیے اور آٹھ بج کر بیس منٹ پر عشاء کی نماز ہے مسجد اختر میں جماعت اس کے بعد تقریباً پونے نو بجے وقت دیا گیا ہے پونے نو بجے یہاں کے وقت کے حساب سے الگ والا کا بیان نشر کیا جائے گا بس السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی۔